پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بے اولادہ رہے